مشرق مکہ آیا مکہ کا مشرق واپس گیا کہنے لگے نبی کے دین کو تم نہیں بگاڑ سکتے ہو وضو کرتے ہیں پانی زمین پہ نہیں گرتا آپس میں بانٹ لیتے ہیں لوہا بے دہن منہ کا تھوک مبارک نیچے پڑتا ہے کوئی زمین پہ نہیں جانے دیتا اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں ہم نے ان کی داڑھی پہ ہاتھ لگانا چاہا ایک شخص نے ہاتھ پیچھے کر کے نبی کی داڑھی پہ ہاتھ نہیں لگانے دیا رات کو اللہ کے نبی اپنے حجرے میں ہوتے ہیں دروازے پہ سعد ابن ابھی وکاس پہرا دے رہے ہوتے ہیں اللہ کے نبی پہ حملہ ہوتا ہے مقداد بن سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے نبی کی حفاظت کے لیے پروانوں کی طرح پھرتے ہیں گھر بھول چکے ہیں بیویاں فراموش کر چکے ہیں مکانات تیاگ چکے ہیں اپنے علاقوں کو دفاع کر دیا ہے نبی کہتے ہیں نکل جاؤ نکل پڑتے ہیں نبی کہتے ہیں جہاد کے لیے نکلو تو امر جموں جیسا لنگڑا بھی میدان میں نظر آتا ہے عبداللہ بن مسعود جیسا فقی بھی میدان میں نظر آتا ہے ابئی ابن کاب جیسا قاری میدان میں نظر آتا ہے معاذ اور محبت جیسا جیسے بچے میدان میں نظر آتے ہیں حضرت خمسہ جیسی عورتیں میدان میں نظر آتی ہیں ام سلمہ اور عائشہ جیسی بیویاں میدان میں نظر آتی ہے حضرت ابن عمر جیسے لڑکے میدان میں نظر آتے ہیں سارے صحابہ نکلتے ہیں حکم ملتا ہے واپس چلو واپس چلے جاتے ہیں حکم ملتا ہے زخمی ہو تب بھی نکلو ستر صحابہ اپنے زخموں کو پکڑ پکڑ کے لنگڑاتے لنگڑاتے جا رہے ہیں اور قرآن اتر رہا ہے کہ اللہ ان لنگڑاتے ہوئے جانے والوں پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہا عجیب لوگ ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں مکان نہیں بنانا نہیں بناتے بتاتا ہے کہ بنانا ہے اپنے کندھے پیش کر دیتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں شراب نہیں پینا شراب گلیوں میں بہتی نظر آتی ہے ایک ایک قطرہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں نکاح کرنا ہے کر لیتے ہیں فرماتے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہیں ادھر آقا کا حکم ہوٹوں پہ ہوتا ہے صحابہ تعمیل کے لیے حاضر ہوتے ہیں